یہی روایت روایت حسن بصری نے جندب بن سفیان کے حوالے سے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن آخری فقرہ فَيَقُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمْ یعنی اس کو جہنم میں اوندے منہ پھینک دیتا ہے بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پچانوے